حیات اجتماعی میں امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا درجہ پھر یہی وہ چیز ہے جس پر اجتماعی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے جو ایک قوم اور ایک جماعت کو ہلاکت میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے جس کے بغیر انسانیت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی جب تک ایک قوم میں یہ اسپرٹ موجود رہتی ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے کا اہتمام کریں یا کم از کم اس قوم میں ایک جماعت ہی ایسی موجود رہے جو اس فرض کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی اسپرٹ اس میں سے نکل جائے اور اس میں کوئی جماعت بھی ایسی نہ رہے جو اس فرض کو انجام دینے والی ہو تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور آخر وہ اخلاقی اور روحانی اور مادی تباہی کے گڑھے میں ایسی گرتی ہے کہ ابھر نہیں سکتی اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے سورہ ترجمہ پس کیوں نہ تم سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھے جو انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا ورنہ سارے ہی ظالم لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے اور وہ بڑے خطا کار تھے سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے حالانکہ ان کے باشندے نیکوکار ہوں ایک دوسری جگہ بنی اسرائیل کے مبتلا لانت ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ سورہ معدہ ترجمہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے وہ ایک دوسرے کو ان بری باتوں سے نہ روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے اور یہ بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں امام احمد ترمزی ابوداؤد اور ابن ماجہ رحم اللہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان سب میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں سے برائی کی نفرت دور ہو گئی تھی اور وہ جھوٹی رواداری پیدا ہو گئی تھی جو برائی کو برداشت کرتے کرتے خود برائی میں مبتلا ہو جانے پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے یعنی جب ان میں کا ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا ہے شخص اللہ سے ڈر اور یہ فیل چھوڑ دے جو تو کرتا ہے کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے مگر دوسرے دن جب اس سے ملتا تو اسی کا ہم پیالہ اور ہم نوالا اور ہم نشین بننے سے کوئی چیز اسے باز نہ رکھتی آخر ان پر ایک دوسرے کی برائی کا اثر پڑ گیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے درب اللہ قلوبہ بادہم بباد جس وقت حضور یہ فرما رہے تھے تو دفتن بیٹھے اور جوش میں آ کر فرمایا ترجمہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑ دو ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے کا اثر ڈال دے گا یا تم پر بھی اسی طرح لانت کرے گا جس طرح ان لوگوں پر کی تھی اسی مثال پر تمام دنیا کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جس طرح ایک قوم کی فلاح و بہبود اور نجات کا انحصار امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی عملی روح پر ہے اسی طرح تمام عالم انسانی کی نجات و فلاح بھی اسی چیز پر منحصر ہے دنیا میں کم از کم ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بدکاروں کا ہاتھ پکڑنے والا بدی کو روکنے والا اور نیکوکاری کا حکم دینے والا ہو اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر گواہ ہو لوگوں کی دیکھ بھال کرتا رہے شرارت کے عناصر کو قابو میں رکھے انصاف قائم کرے اور بدی کو کبھی سر نکالنے کا موقع نہ دے اللہ کی مخلوق کو عام تباہی سے بچانے اور اس کی زمین کو شر فساد اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے گروہ کا وجود نہایت ضروری ہے سورہ آل عمران ترجمہ اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے بس امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ فی نفس ہی ایک اچھی چیز ہے اور ہمدردی بنی نو کا ایک پکیزہ جذبہ ہے بلکہ در حقیقت وہ نظام تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایک بہترین اور ناگزیر تدبیر ہے اور ایک خدمت ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے دنیا کو شریف انسانوں کی بستی کے قابل بنانے اور دنیا والوں کو حیوانیت کے درجے سے انسانیت کاملہ کے درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک بین الاقوامی گروہ کے سپرد کی ہے اور یقیناً انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی